سلام ایک دعا ہے اور اللہ تبار و تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے دیا نبی علیہ صلی اللہ و نے فرمایا ان کی حدیث شریف اس کا مفہوم ہے کہ سلام کو عام کرو نبی علیہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ سلام کو عام کرو اس کی کیا وجہ ہے عام کرنے کی کیا وجہ ہے سلام ایک ایسی دعا ہے جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں جیسے کہ اگر ہم پورا سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اس طریقے سے ہم سلام کریں تو جب میں آپ کو یہ سلام کہوں گا تو اس سلام سے پہلا جو حصہ ہے السلام علیکم آپ پر سلام کی ہو اللہ سلامتی سے کیا مطلب ہے سلامتی کا مطلب ہوتا ہے سلامت ہونا اللہ کی سلامتی نازل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر سلامتی نہ ہو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو آپ کو تکلیف نہ آئے آپ کا جسم تندرست رہے آپ کے دماغی کوئی پریشانی نہ آئے آپ دماغی طور پہ سلامت رہے اور آپ جسمانی طور پہ سلامت رہے آپ کا کوئی حصہ ٹوٹے نہ ٹوٹے نہ جسم دماغ میں کوئی ہلچل نہ ہو اسکرو ڈھیلا نہ ہو ہے نا یہ سلامتی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ السلام علیکم آپ کا جسم آپ کی آپ کا دماغ آپ کا دل سلامت رہے آپ کو کسی طریقے کی پریشانی محسوس نہ ہو آپ کو کوئی تکلیف نہ آئے آپ کو کوئی چوٹ نہ لگے اور پھر جب ہم کہتے ہیں ورحمۃ اللہ کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہو دوسرا حصہ یہ ہوگی نا رحمت ہو تو ہم اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت بھی رکھے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے رحمت بہت زبردست چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس ان برائیوں کو بھی دور کر دیتا اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کی انسانوں کی تکلیفوں تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے تکلیف تک کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مطلب ہر طریقے سے رحمت ہو رحمت کہتے ہیں نا ارے بارش ہو رہی ہے ارے رحمت نازل ہو رہی ہے ارے بڑا بڑا ہے نا تو یہ راحت ہوتی ہے نا انسان کو رحمت جو ہے راحت لے کے آتی ہے سکون لے کے آتی ہے پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ تیسرا حصہ ہے وبرکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات یا وبرکات آپ پر اللہ کی برکتیں نہ دیں برکتیں کس چیز میں آپ کی عمر میں آپ کی مال میں آپ کے رزق میں کہ آپ کا جو آپ کی عمر لمبی ہو آپ کا رزق زیادہ ہو آپ کے مال میں ترقی ہو جب ہم ان ساری چیزوں کو محبت کے ساتھ کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دل کی محبت کے ساتھ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سامنے سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ بھی یہ رہیں گے آپ کی سلامت ہو آپ کے بھی اللہ کی رحمت ہو آپ کے بھی برکتیں ہو اللہ تو ہم جب ایک دوسرے کو لگاتار یہ سلام کرتے رہیں گے تو کیا ہمیں کوئی پریشانی آئے گی ہمیں کیوں یہ جو ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں ہم پہ کیوں دقتیں جو ہیں وہ کیا ہو ہے ہم نے سلام کرنا چھوڑ دیا ہم صرف منہ دیکھے گا سلام کرتے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں وہ بھی السلام علیکم نام کا سلام دل سے کوئی وہ نہیں ہوتا جبکہ سلام کا تعلق دل سے دل سے محبت سے کیا کیا دعا دے رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سلامت رہیں آپ کا جسم سلامت رہا آپ کا دماغ سلامت رہا آپ کا دل سلامت رہے آپ کو کوئی چوٹ نہ لگے کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو آپ کے جسم میں آپ کے دماغ میں آپ کا دل کوئی ٹوٹ پھوٹ ہارٹ اٹیک آتا ہے نا دماغ میں مینٹل ہو گیا پاگل ہو گیا جسم ٹوٹ گیا ارے بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نا اور جیسے کہ رحمت یار سکون نہیں مل پا رہا یار جسم میں بھی سکون نہیں بڑا درد ہو رہا ہے دل میں بھی سکون نہیں ہے دماغ میں بھی سکون نہیں ہے رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو آپ سکون میں آئے اللہ کی رحمت سے وہ کرا ارے یار کام ہی نہیں چلتا یار ارے یار پتہ نہیں یار کام ہی جسم بڑھ نہیں رہا کمزوری آئی جا رہی ہے تو جسم کے اندر برکت کیسے ہوگی تندرست ہوگا انسان تب برکت ہوگی اس کی اس کی عمر بڑھ گئی نا برکت ہوئی اس کی عمر میں پھر اس کے مال میں مطلب اس کی اس کے رزق میں اور اس کے یہاں الحمد للہ خوب کھانا ہو گیا کمی آ رہی ہے نا ہمارے ہم سلام نہیں کرتے نا دوسرے کو اگر ہم سلام کرنے لگے تو ہمارے ہمارے پہ سلامتی رحمت اور اللہ کی برکت نازل ہوں جسم پر بھی مال میں بھی رزق میں بھی گھر میں خوب مال ہو خوب رزق ہو لیکن کیسے محبت کے ساتھ سلام علیکم کہ اللہ کی محبت میں ہم یہ سلام کریں لیکن ہم اب کیا کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو سلامی ہی نہیں کرتے ہم پورے پوری گلی جو ہے مسلمانوں کی گلی ہے لیکن نکل جاتے ہیں منہ اٹھا کے اٹھا کے اٹھا گالیاں بکتے ہوئے تو نکلتے سلام کرنے کی تو دیکھ یہی ہے نا یہی حالات ہیں ہمیں کیا چاہیے کہ ہم گلی سے نکلیں تو سب کو سلام کرتے ہوئے جہاں بھی جا رہے ہیں ہم سب کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم زیادہ کوشش یہ کی جائے کہ یہی سلام کیا ہے پورا پورا السلام علیکم و اللہ کیونکہ یہ پوری کی پوری دعا ہے مکمل دعا ہے آخری وقت میں جو ہے یہ ایک نشانی میں سے ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے جن کو وہ جانتے ہیں وہ بھی فارمیلٹی میں مفہوم بیان خطرات مطلب۔ کا کن لوگوں کو سلام کریں گے ان لوگوں کو جن کو وہ جانتے ہیں اور وہ بھی فارمیلٹی کے لیے یار یہ برا مانیں گے اگر سلام نہیں کرا ہم نے وہ ہو انکل جا رہے ہیں یار وہ ہو کہیں گے دیکھتا ہوا نکل گیا سلام نہیں کرا اور سلام ہے کس کے لیے اللہ کو راضی کرنے اللہ کے لیے دو اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ کے جو میرے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں سامنے جو ہے میرے بڑے ہیں چھوٹے ہیں جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سلام کی نازک کا رحمت نازک قائم پہ برکت نازل کرتے تو قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ وقت سلام کرنا چھوڑ دیں اور جب کہ نبی علیہ السلام نے اپنے وقت میں کہا تھا کہ سلام کو عام کرو سلام کا کرنا ایک بہت زبردست عمل ہے اس سے بہت سارے فائدے ہیں اس سے انسان تکبر سے بچتا ہے اور جو تکبر سے بچا لیا گیا اس کا ٹھکانہ چلنا ہم لوگ ایسا نہ میں اس کو سلام کروں اس کو سلام کروں میں تو نہیں کرتا سلام میں میری جوتی کرے سلام نہ سما نہ سن مانا ایسے ہی کرتے ہیں نا کتنی غلط بات سلام کرنے سے آجزی آتی ہے اور آجزی سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر سب سے پسندیدہ حصہ کون سا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا وہ عبادت وہ حصہ کون سا پسند ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کو نزدیک کر لیتا وہ ہے سجدہ سجدے میں کیا ہوا ہوتا ہے ہم آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی جب سلام کرتے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے واسطے عاجزی کے ساتھ دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم چاہے وہ کیسا بھی ہو چاہے ہم اس سے بات چیت کر رکھتے ہوں یا نہیں چاہے وہ چھوٹا ہو بوڑھا ہو لمبا ہو چھوٹا ناٹا ہو کیسا بھی ہو کالا ہو گورا ہو کیسا بھی ہو ہم اس کو عاجزی کے ساتھ اللہ کی راہ کی رضا کے لیے اللہ کے واسطے سلام کریں اور سلام کرنا ایک اچھی بات ہے نہیں انسانیت کی بات ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ اتنا حصہ بھی یہ اتنا سا عمل کر لیتے ہیں سلام کرنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ آپ الحمد للہ الحمد للہ سفر ہوں جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی صرف ہی سمجھ سے محبت کے ساتھ لیکن دل میں ایک محبت ہونی چاہیے کہ میں اس کو دعا دے رہا ہوں السلام علیکم دل بھی ساتھ دل میں سے بغض بھی نکل گئی بغض بھی نکل گیا کینا بھی نکل گیا سب بھی نکل گیا جس کے اندر تکبر ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا پائے جس کے دل میں کنا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا پائے گا لیکن سلام ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان اسے کرتا ہے تو نہ اس کے دماغ میں تکبر رہتا ہے نہ اس کے دل میں قنا رہتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ محبت کے ساتھ دل سے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن اس کے دماغ میں سے تکبر نہیں نکلتا ہے نا نہ اس کے دل میں سے قنا نکل پاتا ہے نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو کیونکہ اس سے آجزی آتی ہے تکبر ختم ہوتا ہے دل صاف ہوتا ہے مطلب دل کا صاف ہونا مطلب کنا کا نکل جانا اور یہ دو چیزیں نکل گئیں تو انسان کہاں پر ہوگا سیدھا جنت میں اور اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ میں رہ گئیں تو آخرت میں انسان کو کہاں جانا پڑے گا دو تو سلام ایک تو اتنی سارے فائدے کتنے سارے فائدے ہیں سلام سے بھائی آپ کو سلامتی کی دعا مل رہی ہے آپ کا جسم بھی سلامت آپ کی روح بھی سلامت آپ کا دماغ بھی سلامت آپ کا دل بھی سلامت آپ پہ سکون نازل ہو رہا ہے رحمت کی دعا دے رہے ہیں نا آپ کے دماغ آپ کے دل پہ آپ کے دماغ پہ آپ کی روح پر سب جگہ جو ہے رحمت نازل ہوگی سکون نازل ہوگا آپ پریشان نہیں ہوگے آپ کو دقت محسوس نہیں ہوگی برکت کی دعا دی جائے گی کہ آپ کی جسم میں آپ کی عمر میں برکت ہو آپ کے مال میں برکت ہو آپ کے روز بچوں میں برکت ہو آپ کے ہر انداز میں ہر چیز میں برکت ہو آپ کے کھانے میں برکت ہو محبت کے ساتھ یہ سلام کیا جائے تو کتنا سب چیزیں واپس آئیں گی لوٹ کر کس بنا پہ اللہ کی محبت اللہ کو راضی کرنے کی تو ان شاء اللہ ہم سلام کو عام کریں گے جب میں آیا کروں آپ بھی سلام کیا کیجیے جب آپ جایا کریں جب آپ آیا کریں تو سلام کیجیے سلام ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت بڑا عمل ہے اس کے فائدے اتنے ہیں بہت سارے بہت زبردست یاد رکھیے انسان اگر نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے دماغ دماغ میں پھر بھی تکبر رہتا ہے انسان نماز پڑھتا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں پھر بھی کنا رہتا ہے لیکن جب نماز کا اصل فائدہ جو ہے نماز جس لیے ہے نماز کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کا تکبر اور اس کا جو دل میں کنا ہے وہ دور ہو جائے لوگوں سے تو وہ نماز جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سلام کرنے لگے تو یہ اس کا رزلٹ ہے نماز کا کہ نماز نے ایک اچھی عادت اس میں پیدا کر دی ایسی چیز بنا دیا اس کو ایسا انسان بنا دیا جو کہ ہر کسی کو سلام کر ہے اسلام میں آپ دیکھتے ہیں نا نمازی ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے نہیں کرتے ہوتا ہے نا تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہو سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے نمازی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اسلام السلام سے ہم اپنی گلی میں رہ رہے ہیں تو ہمیں بھی نماز ہمیں ابھی سلام کی عادت ڈالنی چاہیے آپ چھوٹے ہو ابھی سے عادت ڈالیں ہر کسی کو سلام دیں ان شاء اللہ اعلیٰ ہم سلام کی عادت بنائیں گے اور کریں گے پورا سلام کرنے کی کوشش کیجیے کیونکہ اس میں ہر چیز کی دعا ہے جزاک اللہ